اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے اور یہ کرین ان کے دل کا جیکنا بڑھاتا ہے السج چار